اور ہم ناؤ بھیجتے رسولوں کو مگر خوشی اور ڈر سناتی تو جو آمان لائے اور سنگری ان کو نہ کچھ اندیشہ نہ کچھ غم